عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے و ام من کم اللہ وار کے تعلق سے فرمایا لوگ جہنم میں جائیں گے پھر اپنے اعمال کے ذریعے نکل آئیں گے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ساٹھ یہ حدیث صحیح ہے